یہ حلوا خور لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے مسئلہ کیونکہ انہوں نے بتایا تو آپ ان سے کہیں گے جناب پھر ختم درود چھوڑو آپ بھی نکلو جہاد میں وہ تو پھر پستول ہاتھ میں اٹھا کے کانپتے رہیں گے اس طرح سے کانپتے رہیں گے کیونکہ پستول اٹھانا نہیں اس لیے وہ آپ کو مسئلہ بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ جو آپ کے مرنے کا روزانہ انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی گھر میں کوئی مرے پھر اس کا تیجا ہو پھر تیجے کے بعد ستوا ہو پھر چلیما ہو کچھ روزی کے دروازے کھول ربا بھیج اسرائیل کو بھیج ربا بھیج اسرائیل کو بھیج ایک شاگرد پڑھ رہا تھا استاد کے پاس استاد کبھی اس کو نعت سکھا رہا ہے کبھی ختم سکھا رہا ہے اس نے کہا استاد کچھ قرآن بھی سکھا میں کھاؤں گا کہاں سے اس نے کہا باقی ساری دنیا کی روزی اللہ نے دی ہے میکائل کے ہاتھ میں تیری روزی اللہ نے دی اسرائیل کے ہاتھ میں اسرائیل بندے مارے گا تو نہانے کے پیسے لینا کفن پہنانے کے پیسے لینا خوشبو لگانے کے پیسے لینا جنازہ پڑھانے کے پیسے لینا جنازہ اٹھوانے کے پیسے لینا پھر گھر میں سے روحیں بھگانے کے پیسے لینا پھر تیسری تاریخ کو پھر پہنچ جانا کہ پل کروانے ہیں پھر ساتویں کو پھر پہنچ جانا کہ مردہ ناراض ہو رہا ہے پھر ہر جمعرات کو پہنچ جانا کہ خبر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اگر کھیرنی نہ پکائی پھیر نہ پکائی اگر متنجن حلوہ نہ کھلایا پٹیر نہ کھلائے خطرہ ہے پھر چالیسویں کو پھر پہنچ جانا شاگرد نے کہا پھر چالیسویں کے بعد کیا ہوگا استاد جی اس نے کہا پھر کوئی اور مر جائے گا انسان تمہاری روزی تو لگی رہے